امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے انہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاون